مجھے ہرملہ بن یحییٰ نے حدیث سنائی کہا ہمیں ابن وہب نے خبر دی کہا مجھے یونس اور امر نے خبر دی اسی طرح مجھے ہارون بن سعید ایلی نے حدیث بیان کی کہا ابن وہب نے امر سے خبر دی انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم سے روایت کی انہوں نے سالم سے روایت کی کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں حدیث بیان کی کہا ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر عظمت کو دیا اور فرمایا ہاں اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اگر میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تمہیں بوسا دیتے تھے تو میں تمہیں کبھی بوسا نہ دیتا ہارون نے اپنی روایت میں کچھ اضافہ کیا امر نے کہا مجھے زید بن اسلم نے اپنے والد اسلم سے اسی کے مانند روایت کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سٹھ سٹھ